سورہ نمل چل رہی تھی اور اس کی تقریباً چھہتر آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی آخری آیت میں یعنی چھہترویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا کہ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل سے وہ باتیں بیان فرما دیتا ہے کہ ان کے اکثر لوگ جن باتوں کے بارے میں اختلاف رکھتے تھے اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ توریت وغیرہ کی تعلیمات ان لوگوں میں عام ہوئی تو پھر اس میں تحریفات کا سلسلہ شروع ہوا اور ان کے مختلف فرقے بن گئے اور کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ کہتا تھا ان میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا قرآن عظیم جب نازل کیا گیا تو اس میں بہت سارے مضامین وہ موجود تھے جو سابقہ کتابوں میں متنازع ہو چکے تھے اصل میں متنازع نہیں تھے ان لوگوں نے آپس میں تعریفات کر کے تبدیلیاں پیدا کر دی کتابوں میں اور پھر ان میں تنازع پیدا ہو گیا جھگڑا پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے بیان فرمانے کا مقصود یہ ہے کہ قرآن عظیم کا اگر یہ مطالعہ کر لیں تو قرآن عظیم یقیناً چونکہ اللہ کی کتاب ہے تو اس میں جو بات بیان کی گئی وہ ہے اتھینٹک مستند بات اور درست ترین بات اب ان کے درمیان جو بات مختلف فی ہے جس میں جھگڑا کر رہے ہیں اگر وہ قرآن کے موافق ہے تو جس فرقے کی بات قرآن کے موافق کا سمجھ لیں وہ حق پر ہے باقی سب نہ حق پر ہے حق پر سے مراد اپنی بات کے اعتبار سے اور جب وہ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہماری بات قرآن کے موافق قرآن کے مضامین ہماری کتاب کے موافق اور قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلام ہے تو پھر انہیں اب یہ بھی ماننا چاہیے کہ قرآن میں بار بار اسلام کی دعوت دی گئی ہے اور باقی تمام مذاہب کا انکار کیا گیا ہے کہ اب جو ہے صرف مذہب اسلام ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیے بغیر کوئی بھی نجات نہیں پا سکتا لہذا اب ان کو ایمان دلانا چاہیے تو یہ اللہ نے بیان فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ پہلے والا کلام بھی اللہ کا ہی ہے دوسرا کلام بھی اللہ کا ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام دیگر جو کلام دو دوسری کتابوں میں تو انجیل وغیرہ میں تو قرآن میں جو اللہ کا کلام ہے وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے اس کی کوئی مختلف ان کا نہیں ہے مضامین ایسے ٹکراؤ ہو رہے ہوں کہ وہ یہ کہیں کہ دیکھو جی یہ کتابیں جو اللہ کی طرف سے ہیں چونکہ یہ قرآن ان کتابوں کی سراطن مخالفت کر رہا ہے بالکل الگ تعلیم لے کر آیا اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ان میں ایسا باہم ربط ہے چونکہ سب اللہ کے کلام ہے کہ ایک عام اچھی عقل رکھنے والا عقل سلیم رکھنے والا فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان تمام کتابوں کے مضامین میں باہمی موافقت اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ذات ہر جگہ کلام فرما رہی ہے تو ایمان لانا چاہیے وہ ان رحمت المنین اور بے شک وہ یعنی یہ جو قرآن پاک ہے یہ ہدایت اور رحمت ہے مؤمنین کے لیے یعنی اس میں دوسروں کو انکار نہیں کہ صرف یہ مومنین کو ہدایت دیتا ہے مومنین کے لیے باعث رحمت ہے بلکہ سب کے لیے ہے لیکن یہاں پر مومنین کو خاص اس لیے فرمایا کہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے عموماً قرآن پاک سے ہدایت کی توفیق اسی کو حاصل ہوتی ہے اور جب وہ ہدایت حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بھی ہو جاتا ہے ورنہ یہ قرآن عظیم سب کے لیے ہدایت ہے سے اللہ نے بارہ فرمایا خد الناس یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے ناس میں سب آ جاتے ہیں کافی مسلمان وغیرہ وغیرہ چنانچہ قرآن عظیم ہدایت والی کتاب ہے اور اس سے ہدایت حاصل کرنا ہر شخص کے لیے لازم و ضروری ہے ان ربك يقضي بین بحكمه ہی العزيز العليم العلیم بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ فرماتا ہے اور وہ ہی غالب عزت والا علم والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ذریعے اپنی ان کتابوں کے ذریعے ان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرماتا ہے اگر کوئی شخص اپنے عقیدے کے اعتبار سے درست اور غلط ہونے کو جاننا چاہے تو قرآن کا مطالعہ کرے قرآن بتائے گا کہ آپ کا قیدہ درست ہے یا غلط ہے فتوکل اللہ تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توقل فرمائیے ان کا الحق المبین بے شک بے شک آپ جو ہے وہ ایک واضح حق پر ہے روشن حق پر ہے ایک ایسے حق راستے پر ہے کہ جس کی حقانیت کسی پر پوشیدہ نہیں ہے مخفی نہیں ہے اس کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے کوئی دلائل کے بیان کی ضرورت نہیں ایک عام عقل رکھنے والا بھی دیکھنے کے بعد آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سا مذہب صحیح ہے اور کامل ہے آج بھی آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں سب کو لا کر سامنے کھڑا کر لیجئے اور مذہب اسلام کو بھی دیکھ لیجئے سب سے زیادہ <clears throat> کامل ترین تعلیم مذہب اسلام میں آپ کو ملے گی اور کسی مذہب میں نہیں ملے گی کیونکہ اسلام قیامت تک جاری اور ساری رہے گا لہٰذا اس کی تعلیم بھی سب سے زیادہ کامل رکھی اور مکمل ترین رکھی کہ قیامت تک کے درمیان ہر جو معاملہ ہوگا یعنی آج سے لے کر قیامت تک کے درمیان اس تمام کا حل اسلامی تعلیمات میں ہے اور ہر شعبے سے متعلق اسلام تعلیمات فراہم کرتا ہے ورنہ کسی بھی آپ مذہب کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے اس میں ہر شعبہ ہائے زندگی کے بارے میں کوئی معلومات آپ کو مسترد نہیں ملیں گی تفصیل سے نہیں ملیں گی لوگوں نے اپنے اپنے نظریات اپنے خیالات میں اپنے عقل سے لکھ دیا ہوگا لیکن ان کے پاس کوئی ایسی نقل موجود نہیں ہے جس کا وہ دعویٰ کریں کہ وہ اللہ کی طرف سے تھی یا ان کے خداؤں کی طرف سے تھی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا مذہب ہے جس کو ہم نے اختیار کیا اللہ کے آتا سے ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام کامل ترین اور مکمل ترین تعلیمات پر مشتمل ہے آگے جس سے پہلے ابھی ہم نے بات کی تھی اگلی آیات کا تھوڑا سا پس منظر ذہن میں رکھ لیجیے کہ جو مردہ جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جس کی زندگی ختم ہو جائے روح بدن سے نکل جائے یہ مردہ ہے اور ایک ہوتا ہے دل کا مردہ یعنی بظاہر انسان زندہ ہوتا ہے لیکن اس کا دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ نہ وہ ہدایت قبول کرتا ہے نہ نصیحت قبول کرتا ہے اسے دل کا اندھا کہتے ہیں اسی طرح یا اس کو مردہ کہتے ہیں یہ تو مردہ ہو گیا مر گیا اسی طریقے سے بہرا ہونا بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہی کہ قوت سماعت ہی ختم ہو جائے سماعت کی صلاحیت سے انسان محروم ہو اور ایک ہے کہ سماعت موجود ہے سنتا بھی ہے لیکن سننے کے بعد اس حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو بالکل بہرا ہے اب جو یہاں کفار کا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت قبول نہ کرنے کے اعتبار سے مردہ بیان فرمایا اور بہرا بیان فرمایا اس کی دلیل اگلی آیات ہے کہ اگلی آیت میں اگلی آیات میں صرف مومنین کے بارے میں بیان فرمایا کہ مومنین جو ہے وہ ہدایت قبول کر لیتے ہیں تو اس لیے پیچھے کافر کے لفظ نہیں فرمایا ماؤتا مردے فرمایا کہ یہ مردے ہیں بہرے ہیں آپ انہیں نہیں سنا سکتے مراد کفار ہے کیونکہ آیات میں بہم جب اللہ تعالیٰ تقابل بیان فرماتا ہے تو پہلے والی چیز سے وہی معنی مراد دیں گے جو دوسری چیز کے بہم مقابل ہو سکتی ہو یعنی اگر آگے مومنین کا تذکرہ ہے تو پہلے جو الفاظ استعمال کیے گئے ان سے کفار مراد دیں گے تاکہ مقابلہ ہو جائے کیونکہ اکثر قرآن کے مضامین مقابلہ تن بیان ہوتے ہیں عذاب بیان ہوا تو نعمت جنت کا تذکرہ تو دو کا بھی کافر کا تو مومن کا دنیا آخرت اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ جب قرآن کے مضامین اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تو بعض اوقات تقابل کے طور پہ دو چیزوں کا تذکرہ فرما دیتا ہے لہٰذا آگے شاد فرمایا کہ ان نقلا کس الموتا بے شک ہے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مردے دفن ہیں آپ ان تک آواز نہیں پہنچا سکتے تو یہ تو یہاں مردے مراد ہی نہیں کافر ہے کیونکہ دل کے مردہ ہے آپ جو تبلیغ فرما رہے ہیں یہ قبول نہیں کر رہے تو آپ نہ گھبرائیں اس لیے کہ دل کا مردہ ہو چکا ہے اسے آپ نہیں سنا سکتے وہ آپ کی ہدایت کو قبول نہیں کرے گا ولا تس میں مجبرین اور نہ تمہیں آپ انہیں سنا سکتے ہیں اپنی پکار جو بہ رہے ہیں یعنی جو بغیر سنتے ہیں لیکن وہ حق کو سننے کے بعد قبول نہیں کرتے یا بہرے ہو چکے ہیں تو ان کو بھی آپ اپنی پکار نہیں سنا سکتے کچھ بھی آپ فرمائیے یہ نہیں سنیں گے ایزا ولو مجبرین جب کہ یہ پیٹھ پھیر کر پیٹھ دکھا کر پھر جاتے ہیں یعنی جب آپ طبیعت فرماتے ہیں تو منہ موڑ کے نکل جاتے ہیں تو ایسے دلوں کے مردہ اور ایسے کانوں کے بہرے لوگ جو ہیں وہ کیسے آپ کی بات کو سنیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ بعض بیچارے ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے اس کا یہ مفہوم نکالا کہ دیکھیں گے جی اللہ تو فرما رہے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے لہذا صاحب قبر کے پاس جا کر یا مزار پہ جا کے اس سے ہم کلام ہونا یا اللہ نبی کے مزار پہ جا کے ہم کلام ہونے کا کیا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے تو مردے نہیں سنتے یہ غلط ہے یہاں وہ مردے مراد ہی نہیں یہاں تو کفار مراد ہیں جیسے کہ اگلی آیات سے آپ دیکھیے گا کہ اس پہ یہ دلیل ہے آگے شاہ کرنا ہے کہ وما انتا بحاد ام یہ ان دلالتہم اور اندھوں کو گمراہی سے آپ ہدایت کرنے والے نہیں یعنی آپ وہ نہیں ہے کہ آپ اندھوں کو گمراہی سے ہدایت دے دیں اب دیکھیں اندھا گمراہی ہدایت اس سے مراد ہوا کہ یہاں اندھا سے آنکھوں کا اندھا نہیں ہے بلکہ دل کا اندھا یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے ساتھ فرماتا ہے جو دل کا اندھا ہو چکا ہو اس کی باتیں بصیرت ہو ہی نہیں تباہ ہو چکی ہو تو پھر آپ اسے کس طرح گمراہی سے ہدایت کی طرح بلائیں گے وہ اس کو یہ توفیق حاصل نہیں کہ آپ کے فیض نبوت کو حاصل کرے تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کا ہے اب دیکھیے تقابل کے طور پہ آگے بیان فرمایا ان تس میں او اللہ مسلمون ہاں آپ تو فقط انہی کو سنا سکتے ہیں کہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں اب اگر آپ پہلی والی آیات کا یہ معنی لے لیں کیا آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے مراد صاحب خبر ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ خود بین فرماتا ہے ان تس میں آیات نہ ہاں آپ ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں فہم مسلمون پس وہ مسلمان ہیں سر جھکانے والے ہیں برداری کرنے والے ہیں تو اس سے تو اور بدل جا ثبوت ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بعض مردے سنتے ہیں بعض مردے نہیں سنتے کیونکہ یہ مومن کا تذکرہ فرمایا انہیں آپ سنا سکتے ہیں تو اس سے تو ثبوت ہوا مزار کے اندر مسلمان لیتا ہوتا ہے ایک ولی جو ہے وہ مسلمان ہے اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہیں اور ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے کہ آپ ان مومنات مومنوں کو سنا سکتے ہیں تو اگر وہی قبر والا مانا یہاں مراد لیا جائے اوپر والے حصے میں تو نچلی والے آیات کو کیوں چھوڑا جاتا ہے اس سے تو بلکہ ثبوت ملے گا اور ان سے نتیجہ آپ نکال سکتے ہیں کہ کافر سے اگر خطاب کیا جائے وہ قبر میں ہے تو اس کی آواز نہیں جائے گی مسلمان سے خطاب کیا جائے تو اس کا آواز پہنچ جائے گی یہ تو یہ نتیجہ نکلے گا لیکن جو ہم نے عرض کیا وہی بات درست ہے کہ جہاں پر وہ بظاہر کافر مسلمان مردے کا تذکرہ ہی نہیں ہے مردوں کا نہیں ہے بلکہ یہاں پہ اشتہارات کا استعمال ہے مثالوں کے ذریعے بیان کیا گیا کہ عقل کا اندھا دل کا اندھا دل کے مردے دل کے کانوں سے حق سے یعنی جو بہرا پر ان کو تاری ہے کہ حق قبول نہیں کرتے وہ یہاں مراد ہے تبھی یہ تقابل کفار اور مسلمانوں کے درمیان درست رہے گا آگے شاہ فرمایا کہ واقع القول علیہ اور جب بات جب قول ان پر واقع ہو جائے گا یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی بات ان لوگوں پر پوری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی بات کون سی یعنی قیامت کی آمد قرب قیامت کا جب وقت بالکل قریب آ جائے گا تو یہ گویا کہ اللہ کی بات ان پر پوری ہو گئی جو اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا وہ پوری ہو گئی تو پھر کیا ہوگا اخرجنا لہم داد بتن لوردی تو ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک چوپایا زمین سے تکلمہم جو ان سے کلام کرے گا لا قنون اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کے جانور پیدا فرمائے گا اس کو دابت الارض کہا جائے گا یہ قرب قیامت کے وقت آئے گا اور اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسا علیہ السلام کا اثر مبارکہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی یہ آسا سے کفار کے ماتھے پہ نشان لگا دے گا اور انگوٹھی سے مومنین کی پیشانی پیشان لگائے گا جس سے مومنین کی پیشانیاں روشن ہو جائیں گی کفار کی پیشانیاں سیاہ پڑ جائیں گی اور اس کے بعد پھر کسی کو ہدایت نہیں ملے گی یعنی جو کافر ہے وہ کافر رہے گا جو مومن ہے وہ مومن رہے گا کوئی مسلمان کافر نہیں ہوگا کافر مسلمان نہیں ہوگا اور اس کے بعد دابت اللہ غائب ہو جائے گا مومن آہستہ آہستہ انتقال کر جائیں گے دنیا میں صرف کافر رہ جائیں گے جب ٹوٹل کافر رہ جائیں گے تو چالیس سال تک ان کے اولاد نہیں ہوگی لہذا جی اور پھر قیامت قائم ہو جائے گی چالیس سال کے بعد تو گویا کہ جو سب سے کم ترین عمر کا شخص جس پر قیامت قائم ہوگی وہ چالیس سال کا تو ضرور ہوگا اور سارے جو سارے دنیا میں کافر ہوں گے مسلمانوں پر قیامت قائم نہیں ہوگی اس بات کو بیان کرنے کے بعد پہلے دیکھیں ہدایت اور گمراہی کی بات فرمائی پھر قرب قیامت کی بات بیان فرمائی اور اس کے بعد اب قیامت کے احوال بیان فرمانا اللہ تعالی نے شروع فرمائے وہ نہ شروع من كل امت فوجا ممن ممن يكذب فہم یو يزعون اور جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک گروہ ہر امت میں سے جتنی بھی امتیں پیچھے گزرے ان میں سے ایک گروہ جمع کریں گے ممن لوگ آیا تین ان لوگوں میں سے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا فہم یوزاؤن تو ان کے اگلے جو لوگ ہوں گے ان کو روکا جائے گا حا جاؤ یہاں تک کہ جب وہ حاضر ہو جائیں گے وہ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کب تم بھی آیاتی کہ کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا ولم تو بھی علم حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچتا تھا یعنی تمہیں اتنا علم کا شو کہاں حاصل تھا کہ تم ان کی صداقت کو جان کر ان کا انکار نہ کر دے تم نے کم علمی کے باوجود تم نے کسی چیز کا انکار کر دیا اما را کن تم تا یا کیا یہ کام کرتے تھے یعنی اس طریقے سے تم معاملات کرتے تھے کہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے تو جو ان کے آگے وقت ہوں گے انہیں روکا جائے گا ان میں سے کفار فار کو علیحدہ کیا جائے گا باقاعدہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا اور پھر ان کو ان کی مذمت کی جائے گی ان کو برا بھلا کہا جائے گا ان کو احساس دلایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کر کے کتنا بڑا جرم کیا ہے اور وہاں پھر ان کو عذاب ہوگا تو وقع القول علیہم بما ولم فہم لا ينطقون اور بات پڑ چکی ان پر یعنی اللہ تعالیٰ کا قول ان پر نافذ ہو چکا ان کے اس ظلم کے سبب تو وہ اب کچھ بھی نہیں بولتے یعنی اللہ کا قول ان لوگوں پہ پورا ہو چکا وہ قول کیا تھا اگر تم ایمان لے کر نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں ڈالے گا یہ بات پوری ہو چکی وہ ایمان لے کر نہیں آیا اب عذاب کا وقت آیا اور یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ تھی نہیں بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا تو وہاں پہ وہ گم کھڑے ہوں گے ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی اور وہ دہشت کی سے کلام نہیں کر سکیں گے اور بعض اوقات ایسا ہوا کلام کا موقع ان کو ملے گا تو جھوٹ بولیں گے مثلا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے یہ کیا یہ کیا تو کہیں گے ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا انکار کر دیں گے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہرے لگا دے گا اور ان کے اعضا کو بولنے کی توفیق عطا فرمائے گا تو آنکھ بولے گی کان بولے گا ہاتھ بولیں گے جسمانی اعضا گواہی اس شخص کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ کرتا تھا یہ کرتا تھا اور اس طریقے سے وہ اور دلیل و خوار ہو کر جہنم میں ڈالا جائے گا الم یو انا جا النا لیلا کنو فی ہی ون نہارا مب آگے پھر یہ تمام باتیں بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اپنی نعمتوں کا اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا کہ الم یرو کیا انہوں نے نہ دیکھا انا جا لیلا کہ ہم نے رات کو بنایا کیوں لیس کنو فی ہی تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کریں اس میں آرام کریں ون نہارا مب اور دن کو دکھانے والا بنایا یعنی دن میں ایسی روشنی پیدا کر دی کہ وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں اس میں صلاح کلام ضرور واخرہ الحمد للہ رب العالم ہاں، ہاں، ہاں۔